مسافر اور ناریل مارکوس کسانوں کی منڈی میں ناریل کا بوجھ لا رہا تھا وہ جلدی میں تھا اس نے گلی میں ایک لڑکے کو دیکھا تو اپنا گھوڑا روکا اور پوچھا کہ مجھے بازار پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا لڑکے نے غور سے گھوڑے کی پیٹھ پر پڑے ناریلوں کو دیکھا پھر اس نے کہا اگر تم جلدی جاؤ گے تو تمہیں کافی وقت لگے گا لیکن اگر تم آہستہ جاؤ گے تو تم جلد ہی وہاں پہنچ جاؤ گے مارکوس نے لڑکے کی طرف دیکھا یہ بیچارہ بچہ ذہن سے باہر نکل چکا ہے اس نے سوچا اپنے گھوڑے کو دیل کی رفتار پر لے کر وہ تیزی سے آگے بڑھا پھر تباہی آئی ناریل گھوڑے کی کمر سے اچھل کر زمین پر گرنے لگے بیچارے مارکوس نے گھوڑے کو روکا اور گرے ہوئے پھل لینے کے لیے بھاگا انہیں تیزی سے باندھ کر وہ آگے بڑھ گیا وہ مزید ناریل نیچے اچھل گئے وہ تمام سمتوں میں لڑک گئے مارکوس نے گھوڑا روکا اس نے گرے ہوئے پھلوں کو جمع کیا پھر اس نے انہیں گھوڑے کی پیٹ سے باندھ دیا اب اس نے بھاگنا شروع کیا گھوڑے کی رسی کو ہلانے کے لیے اسے جھٹک دیا لیکن گھوڑا ہنہنا نہ کر پیچھے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور اپنی پیٹھ سے سارے ناریل گرا دیے مارکوس رو سکتا تھا لیکن اس کے بجائے اس نے لڑکے کے الفاظ کے بارے میں سوچنے کے لیے ایک لمحہ لیا پھر میں سمجھتا ہوں انہوں نے کہا تمام ناریلوں کو گھوڑے کی پیٹ پر مضبوطی سے باندھ کر اب وہ آہستہ اور آہستہ سے راستے پر چلا یقینی طور پر وہ بند ہونے کے وقت سے پہلے ہی مارکیٹ پہنچ گیا اپنے تمام پھل بیچنے کے بعد مارکوس نے اپنے گھوڑے کو ایک اچھا تازہ سیب کھلایا پھر خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہوا فلپائنی لوک کہانی کی موافقت